موسیٰ نے کہا تھا کہ اے فیرون یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں